السلام علیکم سائیکولوجیکل اس کورس میں ہم نے ٹیسٹ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بہت سی ڈسکشن کی اور پھر ہم نے یہ جانا کہ مختلف طرح سے ٹیسٹ کیسے بنتے ہیں کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہم نے بالکل شروع میں دیکھا کہ ٹیسٹ جو ہے سائیکولوجسٹ کا ایک ٹول ہے we know that psychology is defined as scientific study of human behaviour and mental processes and in order to study the human behaviour and mental processes the psychologist use various instruments various tools called psychological test psychological test cover a variety of aspects of human mental processes and human behaviour اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں that a test is a measurement device اور technique use to quantify behaviour اور aid in the understanding and production of behaviour یعنی ایک ایسا ٹول ایک ایسا انسٹرومینٹ جو کہ سائنٹیفکلی ڈیولپ کیا گیا اور جس کی مدد سے ایک سائیکولوجسٹ بہیویئر کی اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے اس کی میجرمنٹ بھی کر سکتا ہے وہ خود سے بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہے بہیویئر کے بارے میں مینٹل پروسیسز کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک طرح کی ایڈ یا ایک اسسٹنس بھی آپ کو دیتا ہے جہاں آپ کے پاس کسی اور سورس سے ڈیٹا ہو اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹیسٹ بذات خود بھی ایک ٹول ہے ایک انسٹرومینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ جہاں اکیلے استعمال کرتے ہیں وہیں پر آپ ان کو اسسمنٹ پیکج کے ایک پارٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ مختلف طرح کے ہیں مختلف اقسام کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہمارے زیر استعمال ہو سکتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ ہمیں مختلف طرح کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں ٹیسٹ کو ہم اگر دیکھیں تو ان کی ٹائپس یوں تو بے شمار طرح کے ٹیسٹ موجود ہیں اور اگر آپ دنیا بھر میں موجود سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات کریں تو شاید ہمارے لیے ان کو شمار کرنا ممکن نہ ہو کیونکہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن کتابوں میں موجود ہے بہت سے ٹیسٹ کے بارے میں معلومات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو ان کے بنانے والوں نے یا پبلشرز نے عام استعمال کے لیے آپ کے لیے کتابوں میں بھی رکھ دیے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی وہ موجود ہیں بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جن کے کاپی رائٹس ہیں اور ان کے پبلشرز سے ان کو آپ صرف خرید سکتے ہیں لیکن دنیا میں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اداروں میں شاید لوگوں نے اور بھی ایسے ٹیسٹ ایسے اسکیلز ایسے ٹولز بنائے ہوں گے جن کا ذکر ہمیں عام طور پر کتابوں میں نہ ملتا ہو کیونکہ test development is an ongoing process all over the wherever psychologist are working جہاں کہیں بھی سائیکولوجیکل ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پر ریسرچ میں بعض اوقات پہلے سے موجود ٹولز اور ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اکثر اوقات نئے اسکیلز اور نئے ٹولز بھی ڈیولپ کیے جاتے ہیں عام طور پر جو اسکیلز یا ٹولز ہمیں اویلیبل ہیں کتابوں میں یا انٹرنیٹ میں وہ اسٹینڈرڈائز ٹولس ہیں یعنی ان کے نامس اور اسٹینڈرڈ ریزلٹس اور ریٹنگز اور ریڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن بہت سے ایسے ٹولس ہوں گے جو کہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہیں تو اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کتنی طرح کے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو مختلف طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں فار ایگزامپل سب سے پہلے ایک سمپل کیٹیگرائزیشن یہ ہوگی on the basis of the purpose for which test is being used مثال کے طور پر ٹیسٹ پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے آئی کیو ٹیسٹ ہو سکتا ہے کوگنیٹو ابلیٹی کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اچیومنٹ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اس طرح سے انٹرسٹ کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ووکیشنل انٹرسٹ کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں test can also be categorize on the base of the administration procedure which means test can be individual test group test individual test جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک فرد کو دیے جا سکتے ہیں جبکہ گروپ ٹیسٹ جو ہیں آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں پر ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں they can be speed test and they can be ability test بہت سے ذہانت کے ٹیسٹ ابلٹی کے ٹیسٹ جو ہیں اسپیڈ بیسڈ ہوتے ہیں یعنی ایک خاص وقت دے دیا جاتا ہے اور اس وقت میں آپ کو وہ ٹیسٹ مکمل کرنا ہے خواہ ہاں، آپ نے مکمل کیا یا نہیں مکمل کیا وہ وقت مقرر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ٹیسٹ واپس لے لیا جائے گا ہاں، جس سے مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ابلیٹی کا ٹیسٹ تو ہے لیکن ابلیٹی کے ساتھ ساتھ وہ اسپیڈ کو بھی میجر کر رہا ہے دوسری جانب بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں اسپیڈ جو ہے وہ اتنی میننگ فل نہیں ہوتی اس میں ابلیٹی پر ایمفسائز کیا جاتا ہے اور فرد کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کو جتنے وقت میں چاہے مکمل کرے کیونکہ بنیادی چیز یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص وہ چیز یا وہ ابلٹی رکھتا ہے جس کو ہم میجر کر رہے ہیں یا کہ نہیں so we can see that some test are ability test some test are speed test then there is another way of categorizing test test میں be structured and objective as compare to test that are projective کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ایک فکس پیٹرن کے تحت ہوتے ہیں اس میں مخصوص سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب بھی جو ہے مختلف آپشن کی صورت میں دیے گئے ہوتے ہیں اور سبجیکٹ جو ہے اپنی پسند کا جواب جو ہے یا اس کے لیے جو زیادہ اپلیکیبل جواب ہے اس کو وہ نشان لگا دیتا ہے یہ ہو گئی آبجیکٹو یا اسٹرکچر ٹیسٹ پروجیکٹو ٹیسٹ وہ ہیں جس میں کوئی فکسڈ ریسپونس کی توقع نہیں کی جاتی ایک اسٹیمولس اور بعض اوقات ایک بالکل نیوٹرل اسٹیمولس جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کو اس کے بارے میں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنا جواب دینا ہوتا ہے ہر شخص کا جواب ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اسٹرکچر ٹیسٹ جو ہے بنانے مشکل ہیں لیکن ان کی اسکورنگ بہت آسان ہے پروجیکٹو ٹیسٹ جو ہے اس کی اسکورنگ خاصی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے ایک اور طریقے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کیٹیگرائزیشن کی جا سکتی ہے some test test test that that are are are available to to us original as compare translated version of the original test original test وہ ہیں جو کہ اوریجنل آتھر نے بنائے اور جو خود انہوں نے پبلش کیے لیکن بعض اوقات اوریجنل جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں دوسری زبان بولنے والے ملک میں ایک مختلف کلچر میں بنائے جاتے ہیں اور ہمیں ٹیسٹ استعمال کرنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ایز اٹ از اپنے کلچر میں استعمال کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ تھوڑے سے وہ کلچرلی بائسڈ ہیں یا ان کی زبان ایسی ہے کہ ہمارے کلچر کے لوگ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے اور درست طریقے سے جواب نہیں دے پائیں گے ایسی صورت میں ہم دوسرے ممالک کے بنائے ہوئے ٹیسٹ کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کے مطابق ان کو اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں so we can see that test can be group اور individual test can be speed versus ability test test can be use for various purpose and we can have test that are developed in our culture and we can have test that were developed in some other culture but translated and adapted for indigenous culture تو یہ تو ہوگی بنیادی طور پہ بات کہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور وہی یاد ہی رکھنے کی بات ہے کہ ٹیسٹ ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید ہم شمار نہیں کر پائیں گے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ٹیسٹ موجود ہے جس مقصد کے لیے آپ نے ٹیسٹ کو استعمال کرنا اس مقصد کے لیے آپ ایک نیا ٹیسٹ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور شاید اس کے لیے پہلے سے بھی کوئی ٹیسٹ موجود ہو اگر آپ نے خود ٹیسٹ بنانا ہے تو اس کے اسپیسیفک پروسیجرز ہیں اسپیسیفک اسٹیپس ہیں اور خاص احتیاطی جو ہے مراحل جو ہیں وہ آپ کو طے کرنا ہوں گے پھر آپ اپنا ٹیسٹ خود بنا سکتے ہیں if you look at the major contact of test use we can see that there are three major contact where test are use for various reasons for assessment measurement diagnose and different purposes سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل سیٹنگ شاید جس جگہ پہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایجوکیشنل سیٹنگ اور خاص طور پر وہاں پر استعمال ہونے والے اچیومنٹ ٹیسٹ تو ایجوکیشنل سیٹنگ کے اندر آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں آئی کیو ٹیسٹ یا ابلیٹی ٹیسٹ بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ایجوکیشنل سیٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے اچیومنٹ ٹیسٹ ٹیچر میں ٹیسٹ بھی ہے اور ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جو انٹرنیشنلی استعمال کیے جاتے ہیں کسی ایک ملک میں بنائے جاتے ہیں لیکن ان کو ہم مختلف ممالک میں انٹرنیشنلی استعمال کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارے پاس نیشنل ٹیسٹ بھی ہیں جیسے کہ گیٹ یا اس طرح کے اور ٹیسٹ جو کہ ایک سینٹرل ادارہ بناتا ہے جس کو تمام یونیورسٹیوں کے کالجز کے اسٹوڈینٹس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر تعلیمی ادارے میں سارا سال ساتھ ساتھ ٹیسٹ بناتے بھی ہیں اور ان کے ذریعے ایویلویشن بھی کرتے ہیں دوسرا میجر کانٹیکس اس میں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے آکوپیشنل سیٹنگس یعنی پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ جاب سلیکشن کے لیے اسکریننگ کے لیے پلیسمنٹ کے لیے پروموشن کے لیے سلیکشن فار ہائر ٹریننگ ان تمام چیزوں کے لیے مختلف طرح کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ موجود بھی ہیں استعمال بھی جا سکتے ہیں اور استعمال بھی کیے جاتے ہیں the the third major context of test use is counselling and clinical setting اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ اپنی کلینکل پریکٹس پریکٹس میں میں اور کاؤنسلنگ مختلف طرح کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ بھی اور بہت سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں اور کاؤنسلنگ کے کانٹیکس uh, میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی مقصد کے لیے جس کے لیے کوئی شخص کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے ہر مقصد کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ موجود ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن اور جس کو ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے یا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں جو کہ اگر درست طریقے سے نہ کیا جائے تو ہمیں اچھے ٹیسٹ حاصل نہیں ہو سکتے ٹیسٹ کنسٹرکشن جو ہے مختلف مراحل میں وقوع پذیر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن ٹیسٹ کے کچھ آئٹمس بنا لیتے ہیں اور اگلے دن اس کو ایڈمنسٹر کر دیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بن جائے گا یوں تو اس طرح سے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں اور بنا سکتے ہیں لیکن ان کو کسی ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی ٹیسٹ کنسٹرکشن کا سب سے پہلا مرحلہ ہے ٹیسٹ کنسپچلائزیشن یہ سوچنا اور یہ ویژلائز کرنا کہ میرا ٹیسٹ کیا ہوگا کس چیز کو میجر کرے گا کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا ٹیسٹ ٹیسٹ کے آئٹمس کیا ہوں گے کس طرح سے ہوں گے کیا میجر کریں گے ان کی اسکورنگ کیسے ہوگی یہ سب کچھ جو ہے آپ پہلے کنسپچلائز کرتے ہیں اس کے مطابق ٹیسٹ آئٹم جو ہیں ان کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں جب آپ اپنے ٹیسٹ کا ایک پہلا فارمیٹ یا یوں کہہ لیجیے کہ پہلا ورژن بنا لیتے ہیں جس کو آپ ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جا کے ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تھوڑی تعداد میں لوگوں کو وہ تھوڑی تعداد کچھ سو بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹیسٹوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں پر ٹیسٹ ٹرائی آؤٹ کیا جاتا ہے the result from the tryout اور آپ تمام ریزلٹس کا انالیس کرتے ہیں آئٹمس کا کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ٹیسٹ کی ریویژن کرتے ہیں ٹرائی آؤٹ کے بعد ہونے والا انالیس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سے آئٹمس بہت اچھے آئٹمس ہیں کون سے آئٹمس بےکار آئٹم ہیں مثلا اگر ہر کسی ٹیسٹ میں کوئی آئٹم جیسے جس کا جواب ہر کسی نے درست دے دیا ایک آئی کیو ٹیسٹ میں تو شاید اس ٹیسٹ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں یا اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے پایا تو شاید اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک ایسا ٹیسٹ کا آئٹم ہے جس میں شاید کوئی فلو تھا شاید اس میں ایسی چیز پوچھے گی جو لوگوں کو کبھی معلوم ہو ہی نہیں سکتی یا پھر ٹرائی آؤٹ میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ٹیسٹ کی وکیبلری میں مشکل پیش آتی ہے اس میں جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے جو فگرز یا ڈرائنگز استعمال کی گئی ان کے ساتھ ان کو فیملیرٹی نہیں ہوتی اور ان کو حل نہیں کر پاتے یا ان کو آئٹمس کی سمجھ نہیں آتی انسٹرکشن اچھی نہیں دی گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ٹرائی آؤٹ کے بعد جب ہم انالیس کرتے ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن چیزوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ان کو امپروو کیا جاتا ہے اور ماڈیفائی کیا جاتا ہے therefore based upon the analysis resulting from the tryout the test is revised tryout سے ہم ریویژن پہ آتے ہیں اور ریویژن جب ہم کر لیتے ہیں تو ہم واپس ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ٹرائی آؤٹ میں اگر دیکھا کہ بہت زیادہ چینجز کرنے کی ضرورت تھی پھر آپ نے اس کو ریوائز کیا تو بہتر ہے کہ اس ریویژن کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ٹرائی آؤٹ کریں اور پھر اب دیکھیں کہ آیا انالیس کیا شو کرتا ہے لیکن ایسے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں ہم ایک ہی دفعہ ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اس کا انالیس کرتے ہیں اور پھر ریویژن کرنے کے بعد اس کو ایک فائنل شکل دے دیتے ہیں لیکن جہاں کہیں میجر چینجز آئیں گی ریویژن کے بعد بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے ٹرائی آؤٹ کریں یہ تو تھا کنسٹرکشن کا پروسیس اور شاید جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے that psychological test have some essential characteristics جب بھی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی ہم ان ٹیسٹ کی بات عام طور پہ نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ہم آ, کسی ریسرچ پروجیکٹ کے لیے کسی تھیسس کے لیے ڈیویلپ کرتے ہیں ہم ان ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ اس فارم میں موجود ہیں اس شکل میں دستیاب ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو اٹھا کے اپنی پاپولیشن کے ساتھ اپنے سیمپل کے ساتھ اپنی ریسرچ میں استعمال کر سکے جب ہم اس طرح کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ there are three essential features characteristics اور we can see requirements of a good psychological test reliability validity and standardization reliability سے کیا مراد ریلائبلٹی سے مراد یہ کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ٹرسٹ وردی ٹیسٹ ہونا چاہیے it should be a reliable tool اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہر دفعہ جب آپ اس انسٹرومینٹ کو استعمال کریں تو وہ آپ کو سیم یا بہت سملر ریزلٹس دے اگر آپ کا ٹیسٹ ہر دفعہ مختلف ریزلٹس دیتا ہے اگر آپ ایک آئی کیو ٹیسٹ لیتے اور ہر دفعہ اگر آپ مجھے وہ ٹیسٹ دیں اور میرا آئی کیو ہر دفعہ اس پہ مختلف نکلے تو شاید وہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے اسی طرح سے آپ وہی ٹیسٹ ایک دوسرے فرد کو دیتے ہیں اور ہر دفعہ مختلف ریزلٹس آتے ہیں اب مزید کنفرم ہو گیا کہ اس ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ ہے so good test test has to be reliable reliability means that a should give constant بھی وہی ہوں کنڈیشن بھی وہی ہوں اور پھر ٹیسٹ سیم یا سیملر ریزلٹ نہ دے اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ریلائبل نہیں ہے so a good test has to be reliable reliability کو میجر کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو کہ ابھی ہم بات کریں گے uh, دوسرا اسینشیل فیچر جس کو شاید پہلا اسینشیل فیچر ہونا چاہیے that is validity valid test is a test that measures what it is suppose to measure test should measure what it intended to measure جس چیز کو میجر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ٹیسٹ کو وہی میجر کرنا چاہیے اگر آئی کیو کا ٹیسٹ ہے تو اس کو آئی کیو ہی میجر کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے بنایا تو آئی کیو ٹیسٹ لیکن اس میں تمام کے تمام آئٹم آپ نے ارتھمیٹک بیسڈ بنا دیے اب یہ ٹیسٹ جو ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئی کیو ٹیسٹ ہے دراصل آئی کیو کا ٹیسٹ نہیں شاید ارتھمیٹک کا ٹیسٹ بن گیا سو سائیکولوجسٹ کو یا ٹیسٹ ڈیولپر کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ویلڈ ہونا چاہیے اور اس کو وہی چیز مہیا کرنی چاہیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا تیسرا سینٹرل فیچر جو ہے کسی ٹیسٹ کا وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن یا نارم ڈیولپمنٹ جس سے مراد یہ کہ ہر ٹیسٹ جو ہے اس کے ایک نارمز ہونے چاہیے ایک پاپولیشن میں سے کسی خاص سیمپل کو آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں جو لوگ پائے جاتے تھے خاص طرح کی خصوصیات رکھنے والے لوگ ان کے اسکور اس پہ کیا آئے تاکہ جب ہم مستقبل میں وہی ٹیسٹ لوگوں کو یا ان سے ملتے جلتے لوگوں کو دیں تو ہم یہ توقع کر سکیں کہ وہ بھی ویسا ہی پرفارم کریں گے آ, مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آئی کیو ٹیسٹ ہیں اگر آپ کسی آئی کیو ٹیسٹ کو دیکھیں اور اس میں لکھا ہو کہ اس کا ایوریج آئی کیو جو ہے اس ٹیسٹ کے حساب سے ون ہنڈریڈ ہے تو وہ ہنڈریڈ کہاں سے آیا ہنڈریڈ سے مراد یہ ہے کہ خاص طرح کی کیریکٹرسٹکس رکھنے والے لوگ جن کا تذکرہ ٹیسٹ کے مینول میں موجود ہوتا ہے جب ان کو یہ ٹیسٹ دیا گیا تو ان کا average I Q one hundred تھا آئندہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر ہم اسی طرح کے لوگوں کو اسی طرح کی خصوصیات رکھنے والی پاپولیشن میں یہ ٹیسٹ دیں گے تو اگر ان کا آئی کیو ون ہنڈریڈ آئے گا تو اس کو ہم ایوریج سمجھیں گے تو یہ ہے ایک کانسیپٹ جو کہ کسی بھی اچھے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں موجود ہونا چاہیے یعنی اس کے نارمس موجود ہوں اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہو ہم نے اس کورس کے دوران یہ بھی سیکھا کہ ہم ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کو مختلف طریقوں سے میجر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے ریلائبلٹی میجر کرنی ہو تو ہم ایک سے زیادہ طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ریلائبل ہے یا کہ نہیں ریلائبلٹی ہم نے کہا تھا کہ it refers to the consistency of the score person when they are re with the same test on different occasions or with different sets of items or under other variable examining condition انہیں لوگوں کو وہی ٹیسٹ اسی سچویشن میں دیں یا مختلف سچویشن میں دیں یا اسی سے ملتے جلتے آئٹمس جو ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں اگر ان کے آپس میں ریزلٹس میچ کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ریلائبل ہوگا ریلائبلٹی بنیادی طور پہ بتاتی ہے کہ کسی ٹیسٹ کے ریزلٹس کنسٹینٹ ہیں اور اسٹیبل ہیں یا کہ نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریلائبلٹی جو ہے کنسٹینسی اوور ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور کنسٹینسی اکراس آئٹمس بھی ہو سکتی ہے جو سب سے بنیادی طریقہ جو ریلائبلٹی کو میجر کرنے کا ہے وہ کہلاتا ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ایک ٹیسٹ آج دیا اب پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ دیا کچھ دن بعد شاید شاید ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد بہرحال آپ نے دو اوکیزن پہ اگر ایک ٹیسٹ دیا اور ریزلٹ سملر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیسٹ کی ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی جو ہے وہ موجود ہے the test retest coefficient is also known as the coefficient of stability test retest reliability test کی اسٹیبلٹی کو ظاہر کرتی ہے یا اس کو میجر کرتی ہے یعنی ٹیسٹ کے ریزلٹس کتنے اسٹیبل ہیں اوور ٹائم اگر کسی ٹیسٹ کے آج کے ریزلٹس اور آج سے دس دن بعد کے ریزلٹس ایک سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی reliability test test re reliability یا کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیسٹ ایک اچھا ٹیسٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ نے آج ٹیسٹ دیا اور تین دن بعد یا پانچ دن بعد یا دس دن بعد یا ایک مہینے بعد انہیں لوگوں کو وہ ٹیسٹ دوبارہ دیں کیونکہ عام طور پہ جب ہم آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی سیمپل کو دوبارہ حاصل کرنا ایک مشکل چیز ہے اس کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں کچھ لوگ آپ کو دوبارہ اگر آپ نے پچاس لوگوں کو ٹیسٹ دیا تھا اگلی دفعہ آپ کو پینتیس مل جائیں گے پندرہ نہیں ملیں گے مطلب آپ کو دوبارہ وہی سیمپل نہیں ملا ہو سکتا ہے اس عرصے کے دوران اس گروپ نے بہت سی نئی ایسی چیزیں سیکھ لی ہوں جن کا ٹیسٹ کی پرفارمنس سے تعلق ہے تو بھی اس کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے تو سائیکولوجسٹ نے اس کا ایک اور طریقہ یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ ہم test test re reliability check کریں ہم آلٹرنیٹ فارمس ریلائبلٹی چیک کر لیں in this approach the test developer develops two alternate or parallel forms of the same test ideally speaking the two forms should be independently developed and completely parallel مثلاً اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کے پچیس آئٹمس بنائے تو آپ بالکل ویسا ہی ایک اور ٹیسٹ بنائے اور اس کے پچیس آئٹمس بنائے اور وہ دونوں جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کے آئٹمس آئیڈینٹیکل ہوں گے آئٹمس بالکل مختلف ہوں گے لیکن تمام تر difficulty level content nature style ہر چیز میں وہ ایک جیسے ہوں گے لیکن مختلف آئٹمس اور دونوں پیرل ہوں گے اور پیرل کا مطلب یہ کہ اگر آپ فارم اے میں سے کوشچن ون استعمال کرتے ہیں اور فارم بی کا بھی کوشچن ون لیتے تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہوں اور اکویولنٹ ہو ایک دوسرے کے برابر ہوں اس پیرل فارمز یا اکویولنٹ فارمز کو لے کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو وہ دونوں ٹیسٹ دے دیے جائیں گے اور دونوں فارمز کے ریزلٹس کو آپس میں ریلیٹ کر کے دیکھا جائے گا اگر وہ ایک سے ریزلٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے فارمز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے اور ایک کمپلیکس کام ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کو اتنا زیادہ ایک جیسا ہونا چاہیے کہ ایک کی جگہ پہ دوسرے کو استعمال کیا جا سکے جب آپ دو فارمز بنائیں گے تو ان کے آئٹمس کو کچھ چیزوں کے اوپر بالکل ایک سا ہونا چاہیے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو they should match each other with respect to same specification same instruction same time limit same content same number of item same item format and same difficulty level اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ کر لیں گے کہ ہم بجائے اس کے ہم ٹیسٹ ریلائبلٹی دیکھیں ہم اس کی بجائے اکوبلنٹ فارمس یا پیرل فارمس استعمال کر کے ریلائبلٹی میجر کر سکتے ہیں but then we see and we realize that that is also not an easy task کچھ سائیکولوجیسٹ کا یا سائیکومیٹریشنس کا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جن آئٹمس کو یا جن فارمس کو پیرل سمجھ رہے واقعی پیرل بھی ہوں اور پھر دو اس طرح کے آئٹمس بنانا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے ایک اور آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ٹیسٹ جو ہم نے پچیس آئٹمس کا بنایا تھا اس کو ہم لمبا کر دیں اور ہم اسی ٹیسٹ کو ہم پچاس آئٹمس کا یا چالیس آئٹمس کا ٹیسٹ جتنا بھی ہم چاہتے تھے ہم بنا لیں اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کو ایک ہی وقت میں جن لوگوں کو افراد کو ہم نے جس گروپ کو یا سیمپل کو دینا تھا ان پر ایڈمنسٹر کر لیں ان کے جب ریزلٹس حاصل ہو جائیں تو پھر ہم اس ٹیسٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ اس کے آئٹمس آدھے آئٹمس ایک فارم کنسیڈر ہو جائے اور آدھے آئٹمس دوسرے فارم میں اس طریقے کو ہم اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی کہتے ہیں this construction of two completely parallel form is not easy and requires lot of time for we use that half method half method میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم آلٹرنیٹ آئٹمس لے لیں یعنی آئٹم ون کو ہم ایک فارم کنسیڈر کر لیں ٹو کو دوسرے میں تھری فور اس طرح سے ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیں اور دونوں کو دو طرح کے سیٹس آف اسکورس کو ہم لے کے آپس میں ان کی ریلیشن شپ دیکھ لیں یہ بھی ایک بہت پاپولر طریقہ ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ٹیسٹ ٹیسٹ ریلائبلٹی آئیڈیلی بہت اچھا طریقہ ہے اس کو پریکٹیکلی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے آلٹرنیٹ فارمس بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر ہم دو فارمس تیار کر سکیں اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی دیکھ سکتے ہیں ایک اور طریقہ بھی جو ہم ریلائبلٹی میجر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں وہ ہے کوڈر ریجسٹنٹ کا ریلائبلٹی کا procedure this is very similar to the split half method used for the measurement of reliability that involves a single administration of a single test. اس کی اور اسپلٹ ہاف کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تو جو ٹائم فیکٹر کے اور باقی افیکٹس آ سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کو متاثر نہیں کرتے rather than dividing the test into half the Kuder method is based on an examination of performance on each item اس کا فارمولا اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسپلٹ ہاف کی طرح اس کو دو سو میں ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر آئٹم کے اوپر جو پرفارمنس ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے it is in fact the mean of all split half coefficients that can be a from to individual items کو اس میں کنسیڈر کرتے ہوئے ایک طرح سے ایوریج جو ہے وہ حاصل کر لی جاتی ہے ایک اور جو ریلائبلٹی کا خاصا پاپولر طریقہ ہے وہ ہے کوفیشنٹ الفا اگر آپ اپنے اسٹیٹسٹیکل انالیس کے لیے ایس پی ایس ایس استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے کوفیشنٹ الفا جو ہے اپنے کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کرون بیکس الفا جو ہے ایک پاپولر طریقہ ہے اس کے اندر آپ جو ہے اپنی ریلائبلٹی کے لیے مینولی بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو it needs few clicks you will get the coefficient this approach is quite similar to the Kuder technique and it is used very commonly in psychological test and psychological researches and it is a general formula which is used quite commonly reliability جب ہم نے کسی ٹیسٹ کی میجر کی تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم چیز اور وہ ہے ٹیسٹ کی ویلڈیٹی اگر ہمیں دو چیزوں میں سے ایک چیز منتخب کرنی ہو if you had to choose one from validity and reliability what will you choose ہمیں ویلڈیٹی کو ہی منتخب کرنا ہوگا ریلائبلٹی ایک اسینشل فیچر اسینشل ریکوائرمنٹ ہے لیکن اگر ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا تو ریلائبلٹی بالکل بیکار ہے ریلائبلٹی کم بھی ہوگی تو ایک ویلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کام آ سکتا ہے لیکن اگر ٹیسٹ ویلڈ ہی نہیں ہے if the test is not measuring what it is suppose to measure then reliability is a useless thing تو اگر ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی میں سے کوئی ایک کو ہم نے دیکھنا ہو اپنی سگنیفیکینس کے حساب سے یا ہم نے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہو تو وی ول گو فار ویلڈیٹی سب سے پہلی چیز جو اہم ترین چیز ایک ٹیسٹ میں ہے وہ ہے validity traditionally it can be defined as traditionally the validity of a test has been defined as the extent to which a test measures what it was designed to measure extent content validity criterion validity and construct validity evidence اور یہ ہے کیپٹن اور سکوزو کی ڈیفینیشن ان ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویلڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کی نیچر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اس کا مقصد کیا تھا اور ٹیسٹ کو میجر بھی وہی کرنا چاہیے جس چیز کو میجر کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور ٹیسٹ جو ہے جس کانٹینٹ کے لیے یا جس ڈومین کو جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا جس ڈومین کو کور کرنا مقصود تھا اگر ٹیسٹ اس کو کور نہیں کر رہا تو ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہوگا ریلائبلٹی کی طرح سے ویلڈیٹی بھی مختلف طرح سے میئر کی جا سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر تین ایسے طریقے ہیں یا تین ایسے پروسیجرز ہیں جس کے تحت ہم ویلیڈیٹی کو میجر کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ان ڈیفینیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہم میجر کر سکتے ہیں content validity construct validity and criterion related validity content validity is the evidence the content of a test represents design to cover content سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ کا کنٹینٹ اسی چیز کو کور کر رہا ہو جس کو کور کرنے کے لیے جس کو میجر کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا دوسری طرح کی ویلڈیٹی جو ہے وہ ہے کانسٹرکٹ ریلیٹڈ ویلڈیٹی یعنی ٹیسٹ اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہو جس کی میجرمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور اگر ہم دیکھیں کرائٹیرین ویلیڈیٹی کو یعنی ٹیسٹ جو ہے اس کے ریزلٹس کو کسی خاص کرائٹیرین جس کو ہم اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے اگر وہ ریلیٹ کرتا ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہوگا تینوں طرح کی ویلیڈیٹی ایویڈینس کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف پروسیجر استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ ویلڈیٹی کیسے دیکھی جا سکتی ہے جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی کنسٹرکشن کا سب سے پہلا مرحلہ تھا ٹیسٹ کنسپچلائزیشن آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کیا میجر کرے گا کس طرح سے میجر کرے گا ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے کیا آبجیکٹیوس ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے خاص آبجیکٹو ٹیسٹ بنانے والے کے سامنے ہوتے ہیں ہم اس ٹیسٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنی اسپیسیفکیشنس طے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ان ان ایریاز کو کور کرے گا مثال کے طور پر اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو کس چیز کی اچیومنٹ ہم میجر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کنٹینٹ ہے جس کو ہم جس کی ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جانچ کرنے کے لیے ہمارے کیا مقاصد تھے کس مقصد کے تحت ہم نے کورس پڑھایا اسی کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ کے آئٹمس بنائیں گے چنانچہ جب آپ کنٹینٹ ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کی اسپیسیفکیشنس کو اور اس کے آبجیکٹوس کو مد نظر رکھتے ہیں مٹیریل ویلڈیٹی کے پروسیس میں انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ٹیسٹ کے آئٹمس یہ سب چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں یا کہ نہیں کرائیٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی وینڈ ارٹنڈر مثال کے طور پر اگر آپ نے سمجھا کہ آپ ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹک ابلٹی کا ٹیسٹ اور ڈرائنگ کا ٹیسٹ آپ بنانا چاہتے ہیں یہ ایپٹیٹیوڈ دیکھنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں یہ ایپٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ کس طرح کی پرفارمنس کریں گے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کرائٹیرین گروپ لے لیں ایسے لوگ جو ڈرائنگ کرتے ہیں یا ڈرائنگ ان کا پروفیشن ہے اور ڈرائنگ میں بہت اچھے ہیں ان کو وہی ٹیسٹ دے کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس اس پہ کرتے ہیں وہ آپ کا کرائٹیرئن ہوگا اس کو آپ ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے آیا اس کے ریزلٹس ان لوگوں کے کی جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے یا کہ نہیں ٹیسٹ ریزلٹریزیجر ویلیڈیس مینسنسپونڈ measure of interest measure of interest according to Kaplan اگر آپ نے جس انٹرسٹ کا اپنے میجرمنٹ کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو کرائٹیرین ہے اس کے ساتھ دونوں کے ریزلٹس جو ہے ان کو آپس میں کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے ایک اور طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی جو ہے اس کو ہم اس کی جب ٹیسٹ کی پرفارمنس کو کرائیٹیرین کی پرفارمنس کے ساتھ میجر کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں we use validity evidence and we use concurrent validity evidence نام سے ظاہر ہے پرڈکٹیو کا تعلق ہے فیوچر کے ساتھ کا ساتھ ہے اس تعلق ہے اسی وقت کی پرفارمنس کے ساتھ predictive validity evidence evidence means the that a test forecast score on the criterion at some future time یعنی جو ٹیسٹ ہم نے آج دیا وہ فیوچر میں کرائیٹیرین کے اوپر ہونے والی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے دوسری جانب کانکرنٹ ویلڈیٹی سے مراد یہ ہے دیا جائے اور ویلڈیٹی کی میجرمنٹ کرنے کے لیے ایک اور جو شاید ایک دلچسپ طریقہ اس کو کہنا چاہیے وہ ہے کانسٹرکٹ ویلڈیٹی کا مثلاً اگر ہم ایک ٹیسٹ جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے بھی کہا آرٹسٹک ابلٹی کا ٹیسٹ بناتے ہیں اور ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جو کہ آرٹسٹک ابلٹی کا ٹیسٹ ہے تو ہم یہ زیوم کریں گے کہ میرے ٹیسٹ کے اوپر پرفارمنس جو ہے وہ کوریلیٹ کرے گی اس ٹیسٹ کی پرفارمنس پر بھی جو کہ اسی کانسٹرکٹ کو میجر کر رہا ہے construct validity of test is the the to which test may be set to measure a theoretical construct اور ٹریٹ ایک تھریٹیکل کانسٹرکٹ کو یا ایک ٹریٹ کو اس طرح کی چیز کو میجر کرنے کے لیے اگر میں کوئی ٹیسٹ بناتی ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ایک اور کون سا ٹیسٹ ہے جو اس کو یا سملر کانسٹرکٹ کو میجر کرتا ہے اور میری ازمپشن یہ ہوگی کہ یہ دونوں آپس میں کوریلیٹ کریں گے کانسٹرکٹ ویلیڈیٹی کو جب ہم جانچتے ہیں اور اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو کچھ ازمپشنس ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کچھ مفروضے ہیں جن کے تحت ہم یہ ویلڈیٹی میجر کرتے ہیں پہلا مفروضہ کیا ہے the test scores will be highly correlated with tests measuring the same construct or a similar construct and this is called convergent validity یعنی میرے ٹیسٹ کے ریزلٹ ایک اور ملتے جلتے ٹیسٹ کے ریزلٹ کے ساتھ کورلیٹڈ ہوں گے اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یہ ہوگی کنورجنٹ ویلیڈیٹی دوسری طرح کی ازمپشن یا دوسری طرح کا مفروضہ جو ہے اس کا تعلق ہے ڈسکریمنٹ ویلیڈیٹی کے ساتھ یعنی ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں اور یہ فرض کر رہے ہیں کہ the test score will have weak low or at times negative correlation with test meant to measure construct which are different from the construct that are being measured by the test ان کو یعنی میں نے جو ٹیسٹ بنایا اس کے ریزلٹس اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کے ساتھ یا تو کو نہیں ہوں گے یا کم ریلیٹڈ ہوں گے یا کو کوریلیٹڈ ہوں گے جو کہ میرے کانسٹیکٹ سے ایک بالکل مختلف کانسٹیکٹ کو میجر کر رہا ہے اس طرح کے ویلیڈیٹی کو ہم کہتے ہیں ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ٹیسٹ وہی چیز میجر کر رہا جس کو میجر کرنے کے لیے وہ بنا تھا ویلیڈیٹی دیکھنے کے کم از کم تین طریقے ہمارے پاس موجود ہیں content validity criterion related validity and construct validity construct validity کو بھی ہم فردر دو طرح سے میجر کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کنورجن ویلڈیٹی بھی استعمال کی جا سکتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے سملر ٹیسٹ کے ساتھ پازیٹیولی یا کلوزلی اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہوگا اور ڈسکریمنٹ ویلڈیٹی یہ کہ ہمارا ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوگا یا بہت ویکلی ریلیٹڈ کو ریلیٹڈ ہوگا جو کہ ہمارے کانسٹرکٹ سے مختلف ایک کانسیپٹ کو میجر کر رہا ہے تیسرا اسینشل فیچر کسی بھی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا ہے نارمس یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہو اس کے نارمس موجود ہوں نارم سے مراد یہ ہے کہ The test performance data of a particular group of test takers that are designed for use as a reference for evaluating or interpreting individual test scores آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جب ایک ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس کو ایک ایسے سیمپل پہ لیتے ہیں جس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاپولیشن کا اچھا ٹرو ریپرزینٹیو سیمپل ہو اس سیمپل کی جو بھی کیریکٹرسٹکس ڈیموگرافکس اینڈ ادرس ان کو ہم رکھتے ہیں اس کو مینول میں رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ریفرنس گروپ کے لیے اور ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس ٹیسٹ سے حاصل ہونے والے جو ریزلٹس ہیں اس سے حاصل ہونے والی جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے فیوچر ریفرنس یعنی آئندہ جب ہم کسی بھی شخص کو وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس کے اسکورس کو کمپیئر کریں گے ہم اس نارمس کے ساتھ یعنی اس گروپ کے جو ریزلٹس تھے ہم آئندہ کے جو بھی ریزلٹس ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے In simple words, it can can be be said that norms provide standards to which the the results of test takers on different measures compared. Norms موجود نہیں ہوں گے اور جو کہ ہم نے کہا کہ نارمز ایک ٹیسٹ کی بہت اہم خصوصیت ہے اگر نارمز نہیں موجود ہوں گے تو کوئی بھی شخص جب اس ٹیسٹ کو دے گا تو اس کے ریزلٹس کوئی معنی نہیں رکھیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہنڈریڈ کا آئی کیو یا ہنڈریڈ اینڈ ففٹی کا آئی کیو یا نائنٹی فائیو کا آئی کیو یا سیونٹی کا آئی کیو کیا معنی رکھتا ہے ہمارے پاس جب نارمس موجود ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر کسی شخص کا آئی کیو اس ٹیسٹ کے اوپر ون ہنڈریڈ ہے اس کی ایوریج ابلیٹی ہے اگر اس کا ہنڈریڈ اینڈ فورٹی ہے تو مچ ابو ایوریج ہے اور اگر وہ ایٹی فائیو ہے تو مچ بلو ایوریج ہے تو نارمس جو ہے ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں norms are the test performance of the standardization sample یہ ایک دوسری ٹرم ہے جس سے آپ کو ہمیشہ واقف رہنا چاہیے کہ جو جس سیمپل سے ہم نے نارمز حاصل کیے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل اور اس سارے عمل کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن آف اے ٹیسٹ تو جو بہت اچھے ٹیسٹ ہیں وہ ویلڈ بھی ہوتے ہیں ریلائبل بھی ہوتے ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہوتی ہے ان کے نارمز موجود ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کے مینوئل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نارمز اور اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل کے بارے میں تمام تر معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں A person's performance on a test is interpreted with reference to the distribution of scores in the sample used as a representative of the population. Assumption یہ ہے کہ جو standardization sample ہے وہ population کو represent کر رہا ہے اس کے results جو ہیں وہ ایک standard ہیں یا ایک معیار ہیں اور فیوچر میں کسی بھی شخص کے ٹیسٹ ریزلٹس کو کمپیئر کیا جائے گا اس معیار کے ساتھ یہ تو تھی جو اسینشیل فیچرز یا کیریکٹرسٹکس اسینشیل ہونی چاہیے لازمی طور پر کسی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہونی چاہیے ایک اور چیز جو کہ ہم نے اس کورس میں خاصے غور کے ساتھ دیکھی اور جس پہ ہم نے کافی گفتگو کی وہ ہے آئٹم انالیس اور یہ تمام باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے اور آپ اس سارے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر اسٹیپ جو ہے اس کو بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے اور آپ کے ٹیسٹ میں یہ تمام انگریڈینٹس موجود ہونے چاہیے ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ جب کنسپچلائز کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے پھر ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں پھر اس کا انالیس کرتے ہیں تو کسی بھی ٹیسٹ کی کنسٹرکشن میں ایک بہت اہم مرحلہ جو ہے وہ ہے آئٹم انالیس کا آپ اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس کا انالیس کرتے ہیں اور اس انالیس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے کتنا اچھا اور یا کتنا برا ٹیسٹ ہے یا کتنا کمزور ٹیسٹ ہے آپ کے کون سے آئٹمس بہت اچھے آئٹمس ہیں اور کون سے آئٹمس ہیں جو کہ ویک آئٹمس ہیں which are the items that that should be be and which are the items need to revise یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آئٹم انالیس کے مرحلے میں ہوتی ہیں set of techniques use to of most difficulty difficulty and discriminability. Kaplan and Saccuzzo ہم آئٹم انالیس میں آئٹمس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اور جو دو چیزیں جو بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ یہ آئٹم انالیس میں کہ آئٹم ڈیفیکلٹی کیا ہے ڈیفیکلٹی لیول آئٹمس کا کیا ہے اور کس طرح کا ہے اور دوسری چیز یہ کہ آئٹم جو ہیں وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں یا نہیں کس چیز میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے item difficulty refers to a form of item analysis use to assess how difficult items are The most common index of difficulty is the percentage of test takers who respond with the correct choice کوئی آئٹم کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے اس کا فیصلہ آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس کے ذریعے ہوتا ہے آپ جب ٹیسٹ ایک سیمپل کو دیتے ہیں جب آپ نے شروع میں ٹیسٹ بنایا آپ نے اس سیمپل کو دیا آئٹم انالیسز آپ کا کرنا کرنا آپ کا مقصد تھا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کیا کوئی ایسے آئٹمس ہیں جن کو سبھی کے سبھی لوگ درست طریقے سے حل کر لیتے ہیں کیا ایسے بھی آئٹمس ہیں جن کو سب لوگ جو ہیں کوئی بھی حل نہیں کر پاتا too difficult and too easy یہ دو طرح کے آئٹم ہیں جو ہمیں شاید نہیں چاہیے ٹو ایزی سے مراد یہ کہ جس کو ہر کوئی کر لے ٹو ڈیفیکلٹ جسے کوئی بھی نہ کر پائے دونوں طرح کے آئٹم جو ہیں یہ شاید ٹیسٹ میں نہیں ہونے چاہیے ایک تو اس لیے کہ ڈیفیکلٹی لیول کا اس میں ایشو آ رہا دوسری بات یہ کہ یہ کچھ ہمیں بتا نہیں رہے لوگوں کے بارے میں کیونکہ ایزی آئٹم ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اس کا اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ کس شخص کو کچھ آتا ہے یا کس شخص کو نہیں آتا کس شخص میں کوئی ابلیٹی ہے یا کہ نہیں anyway the first thing is item difficulty and usually difficulty جو ہے وہ ہم پرسینٹیج کی ٹرمز میں دیکھتے یعنی اگر ہم پچاس لوگوں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اس میں سے ایک شخص نے کوئی آئٹم کر لیا باقی 49 نائن نے نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم پرسینٹیج کی ٹرمز میں دیکھیں گے کہ ٹو پرسینٹ اس کو کر سکتے ہیں اور باقی کے جو نائنٹی ایٹ پرسینٹ وہ نہیں کر پاتے یا پچاس لوگوں نے کیا پچیس اس کو حل کر رہے ہیں اور پچیس حل نہیں کر پاتے تو ففٹی پرسینٹ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ففٹی پرسینٹ نہیں کر سکتے تو جو آپ ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس ٹرمز میں آپ کسی میں کسی بھی ٹیسٹ کے آئٹمس کا دیکھتے ہیں دوسری چیز اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹو ایزی اور ٹو ڈیفیکلٹ آئٹمس ہمیں شاید نہیں چاہیے ہمیں ایسے آئٹمس چاہیے جس کو کچھ لوگ کر بھی پائیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پائے اسی سے ریلیٹڈ اور کلوزلی اٹیچ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ڈسکریمنیبلٹی یعنی item discrimination index test is suppose to discriminate between those who know and those who do not know those who score high and those who score low تو آئٹم جو ہے ان کو ڈسکریمنٹ ہونا چاہیے وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ اس شخص میں یہ ابلٹی ہے اس میں نہیں ہے اس کو یہ کانٹینٹ آتا ہے اس کو یہ نہیں آتا یہ قابل ہے یہ قابل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو it can be defined as the the the item discrimination index is a of of between proportion high answering an item correctly and the proportion of low scorers answering the item correctly the higher the value of D the greater the number of high scorers answering the item correctly Cohen and Swerdlik مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فرق کر رہے ہیں کہ ہائی اسکورر لو اسکورر جو ہیں ان میں کیا فرق ہے کتنا ڈفرینس ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہوں ایک اور چیز جو ہم نے اس کورس میں دیکھی ہم نے مختلف طرح کے ٹیسٹ کا جائزہ لیا ہم نے کہا کہ ٹیسٹ جو ہیں ہم پرسنالٹی ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بہت سی ورائٹیز ہیں وربل بھی ہو سکتے ہیں پرفارمنس بیس بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ٹیسٹ ہیں جو وربل اور پرفارمنس دونوں ایلیمنٹس رکھتے ہیں مثلاً ویز اور وسک جو ہیں وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے اندر وربل سب ٹیسٹ بھی ہیں اور پرفارمنس کے سب ٹیسٹ بھی کچھ ایسے ٹیسٹ بھی ہیں ابلٹی کے اور انٹیلیجنس کے جو کہ کلچر فری ٹیسٹ ہیں جیسے کہ ریونس پروگرسو میٹریس یہ وہ ہیں جس کے اندر وربل آئٹمس موجود نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ ابلیٹی بیسڈ بھی ہیں اور اسپیڈ بیس بھی ہیں یعنی ایسے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی تیزی سے کوئی ٹیسٹ کر پاتا ہے اور ایسے ٹیسٹ بھی ہیں جن میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے اور آپ دیکھنا یہی مقصود ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس ٹیسٹ کو کتنا کر پاتا ہے پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور کتنے درست آئٹمس کرتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرسنالٹی ٹیسٹ آبجیکٹو یا اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پروجیکٹو بھی اسٹرکچرڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ انوینٹریز کی فارمز میں ہیں جیسے کہ ای پی پی ایس اور بہت سے ٹیسٹ ہم ایم ایم پی آئی بھی بعض اوقات اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور دوسری جانے ٹیسٹ جو کہ بہت دلچسپ ٹیسٹ ہیں لیکن ان کی اسکورنگ بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹرکی اور مشکل ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ رو شاک ان بلاٹ ہم استعمال کرتے ہیں ٹی اے ٹی استعمال کرتے ہیں draw man house tree person یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں کسی نیوٹرل یا امبیکیوس اسٹیمولس کے ذریعے کسی شخص کی پرسنالٹی کی جانچ کی جاتی ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ ٹیچر میڈ بھی ہو سکتے ہیں اور پروفیشنلی ڈیولپڈ انٹرنیشنل ٹیسٹ بھی ہیں اور نیشنل ٹیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آکوپیشنل سیٹنگز میں بہت سے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں اسپیشل پاپولیشن کے لیے ٹیسٹ ہیں مینٹلی ریٹارڈیڈ کے لیے لرننگ ڈیفیکلٹیز کے لیے انفنٹس کے لیے بھی ٹیسٹ ہیں مختلف ایج گروپس کے لیے مختلف پرابلمس کے لیے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں اور ایک بہت اہم چیز جس کے بارے میں ہم نے بات کی وہ یہ تھی ethics in testing psychological test استعمال کرتے وقت ہمیں ایتھکس کا موریلٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص ٹیسٹ دے رہا ہے اس کے بھی حقوق ہے ان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے کسی کو ہم کسی طرح سے ہرٹ نہ کر رہے ہوں ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی ہمیں بغیر اجازت کے ڈسکلوز نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی ان کا غلط استعمال کرنا چاہیے یہ تھی کچھ چیزیں جو ہم نے کوشش کی کہ اپنے ان پینتالیس لیکچرز میں ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں امید ہے آپ نے ان لیکچر سے کافی کچھ سیکھا ہوگا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور شاید آئندہ جب آپ اپنی ریسرچ ڈیزائن کریں تو آپ ان میں سے بہت سی چیزیں اس میں استعمال کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو مستقبل کا کوئی بہت اچھا پاکستان کا انٹیلیجنس ٹیسٹ بنائے شاید یہاں کا بنایا ہوا کوئی پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپ کریں اور یا کوئی ایسی ریسرچ کریں جس میں بہت اچھوتا خیال آپ ٹیسٹ کریں اور اس کی اسیسمنٹ کریں آئندہ شاید کسی وقت ملاقات ہو آپ اپنے کورسز میں دھیان دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامرانی سے ہمکنار کرے اللہ حافظ